آئے میرے سینے میں نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں یقین نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں الہی ایک چیٹا آ لگے ہم سب کے سینے میں غریب جائے کہاں یار تڑپتی روح کو لے کر تجھے محبوب کا سب پہنچا دے مدینہ